کو معاف کرنا چاہتا ہے اس لیے ان عبادات کو ایک بہانہ بنایا ورنہ یہ مسئلہ مسلم ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ اللہ کی چاہت کے مطابق عبادت نہیں کر سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے حضرت سے بڑھ کر کون تعریف کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود حضرت یوں فرما رہے ہیں لا سے سنان علیک انت کماس نہیں ڈالا نفس میں تیری تعریف رب نہیں کر سکتا ہوں بس تو تو, تو ہی ہے تو دنیا میں کوئی بندہ یا کوئی بندی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے اپنے رب کے منشے کے مطابق عبادت کی اس کی چاہت کے مطابق کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ پھر عبادات جو ہمیں دی ہے یہ صرف ایک بہانہ ہے معاف کرنے کا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بہانہ بنا کر ہمیں معاف کر دے آپ غور فرمائیں ادادہ انصر اللہ والفتح کی جو صورت ہے اس میں جملہ ہے اللہ کے حبیب کو اللہ نے یوں فرمایا کہ جب فتح مکہ ہو جائے اور جماعت کی جماعت جب اسلام میں داخل ہونے لگی تنہا سید خلون فیدین اللہ یا خواجہ بہت غور سے سمجھے ہمیں ان باتوں کی بہت ضرورت ہے جو ہمارے بزرگوں نے نقل کی میں ان باتوں کو نقل کر رہا ہوں جو ہمارے اکابر کی ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ جب مکہ فتح ہو جائے اور جماعت کی جماعت اسلام میں آنے لگے تو اب پیغمبر تمہارا مشن پورا ہو گیا کام پورا ہو گیا اس لیے کہ مکہ ام القرا ہے اور ام القرا میں جب ایمان آ گیا تو ساری دنیا میں ایمان چلا جائے گا جب آپ کا مشن پورا ہوا تو آپ کو کیا کرنا ہے آخرت کی اب تیاری کرنا ہے کیا تیاری رب کا تسبیح کرو تحمید کرو اور استغفار کرو یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ استغفار جو نبی کو کہا گیا وہ کس پر استغفار کون کون سا قصور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس پر اللہ یوں کہہ رہے کہ استغفار کرو تیئیس سالہ زندگی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جفاکشیوں میں محنت میں حالات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممر دائما فرمایا میرے حضرت ہر وقت بیمار رہتے تھے ہمارے حضرت نے اس پر شرح فرمائی یہ مسند احمد کی روایت اس پر شرح فرمائی فرمایا طبیعت کا بگاڑ نہیں تھا امت کے غم میں بیمار رہتے تھے امت کے غم کی وجہ سے حضرت ہر وقت بیمار رہتے تھے کبھی بخار ہے کبھی نزلہ ہے کبھی زکام ہے کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے امت کے غموم میں تو جس کی پوری زندگی تیئیس سالہ رات اور دن انتھک کوششوں میں رونے میں محنتوں میں حتیٰ کہ رب کریم کو یوں کہنا پڑا کہ لال قداخ ہے نفس کا اللہ یقون نومنی پیغمبر آپ تو ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو جن کی زندگی ایسی گزری ہو ان کو کس پر استفار کروایا جا رہا ہے کیا قصور تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب مفسرین نے لکھا ہے فرمایا سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے کہ میری شان کے مطابق کام نہیں ہوا اس پر استفار کرو اللہ میں تو مسئلے پڑھا لیتا ہوں تو سمجھتا ہوں مجھ سے پڑھ کر اللہ کوئی نہیں اور میں تو تقریریں کر لیتا ہوں تو کہتا ہوں مجھ سے بڑھ کر جو ہے تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تیئیس سالہ محنت کے باوجود کہا گیا استفار کرو یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک طرف تو اللہ قرآن میں یوں کہہ رہا ہے کانو کلیلم من اللہ جاؤ اللہ کے نیک بندے رات میں بہت کم سوتے ہیں اور آگے اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وبیل اطہار ہوں یا تب صبح شادی سے پہلے پہلے استفار کرتے ہیں تو اللہ پہلے تعریف کر رہا ہے پھر استفار کو بیان کر رہا ہے تعریف اور استفار کا جوڑ کیا ہے دونوں اللہ کے حبیب نے اس پر جواب دیا بڑا عجیب فرمایا پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے باوجود اللہ کا حق ادا نہیں ہوا اس پر استفار کرنا ہے اسہارے ہم یہ سب اس پر استقبال کرنا ہے کوئی اپنی عبادت پر یہ جان نہ کرے کہ میں نے اپنی عبادت رب کی چاہت کے مطابق کر لی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری عبادتیں جو تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے معافی کے بہانے ہیں اور اللہ نے کائنات کو بنایا ہی ہے بہانوں پر آپ اگر غور کریں گے تو اللہ نے کائنات کو بہانوں پر بنایا میاں بیوی کا ملنا بہانہ ہے اولاد کے وجود میں آنے کا صرف ایک بہانہ ہے ورنہ ہزاروں نطفے ہیں جو ضائع ہو رہے ہیں اور کوئی اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے دکان کا چلانا ایک بہانہ ہے اللہ کی طرف سے انتظام رزق کا یہ بہانہ ہے ورنہ اللہ تو ویسے بھی دے سکتا تھا تو کائنات کو اللہ نے بہانوں پر چلایا بس یہی بات یہاں بھی ہے کہ بہانے کے طور پر تھوڑی سی عبادت میری کر لو میں انشاءاللہ تمہاری مغفرت کر دوں گا بہانا ہی یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف جلد ثانی میں بہت لمبی حدیث قدسی ہے جس کا مضمون آپ نے بار بار سنا ہوگا ان العبد الى بالفرائض بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے فرضوں کے ذریعے سے فرض نماز پڑھ کر نوافل سے نہیں فرائض سے اور نوافل کیا ہے تکمیلت الفرائض فرائض کو پورا کرنے والا ہے نوافل سے فرائض پورے ہوتے ہیں اس کی کمیاں پوری ہوتی ہیں آگے اللہ یوں فرماتے حدیث قدسی میں فرمایا کہ بندہ اگر میری طرف ایک بالش آتا ہے میں ایک ہاتھ آ جاتا ہوں یہ ہاتھ آتا ہے میں دو ہاتھ آ جاتا ہوں یہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے چھوڑیے ان محدثین کے سارے مطالب کو جو اس پر بعض لوگوں نے تو یہاں یہاں تک کہہ لیا کہ خالد ابن مخلد اس حدیث کے راوی ہیں جو بڑے درجے کے تابعی ہے فرمایا علم حدیث میں ان کا روب نہ ہوتا تو ہم اس حدیث کو موضوع کہہ دیتے لیکن خالد ابن مخلت بہت بڑے آدمی اللہ یہ روایت موضوع کیسے ہو سکتی ہے وہ سب حدیثی بحث کو یہی چھوڑ دیجئے میں قطب الفتاب حضرت گنگو ہی اللہ مرکز ہوں نے اس پر جو بات لکھی ہمارے دلوں کو ہلانے والی قطب الفتاب حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روایت میں یہ جو بیان کر رہے ہیں کہ ایک بالش آؤ گے میں ایک ہاتھ آ جاؤں گا تم ایک ہاتھ آؤ گے میں دو ہاتھ آؤں گا تم چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا اس میں اللہ صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو تم صرف میرے لیے کھڑے ہو جاؤ میں اپنی رحمت کی آگوش میں تمہیں دھاپ لوں گا تم صرف کھڑے ہو جاؤ پھر دیکھو کہ میں اپنی رحمت کو لے کر کیسے رہا ہوں اسی لیے فرمایا کہ نماز کے لیے جب تم کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہاری کمیوں کو میں معاف کر دوں گا روزے کی کمیوں کو میں معاف کر دوں گا بشرطے کہ تم کھڑے ہو جاؤ میرے لیے تم اسی حدیث کا ایک آخری ٹکڑا ایک عجیب یعنی میں اس لیے ان باتوں کو تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آقا کی باتوں میں ہمیں کیا تعلیم ہے ہمیں کیا کہا گیا اسی روایت کے اخیر میں اللہ جل شان فرماتے ہیں ماں تردت تو فی شعین تردت موت المومن فرمایا مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا اللہ کہہ رہا ہے لیکن مومن کی روح کو قبض کرنے میں مجھے تردد ہوتا ہے اب یہاں محدثین سوال فرماتے ہیں کہ تردد یہ تو شک ہے اور شک اللہ کو نہیں ہوتا شک تو ہم کو ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس کل کا علم نہیں ہے تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ میں کروں نہ کروں کروں نہ کروں اللہ علیم امبا کے سدور وہاں شک کا مسئلہ ہی کیا ہوگا پھر یہ تردد کا لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا کیا بتانا چاہتا ہے اللہ یہاں پر حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کی جو تقریر ان کے شاگرد رشید مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل فرمائی اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ جل شاہ یہاں جو بتانا چاہ رہا ہے وہ دنیا کا تردد نہیں جس کو شک کہا جاتا ہے شک تو ہم کو ہوگا ہمارے پاس علم نہیں ہے اس لیے ہمیں شک ہو رہا ہے اللہ کو کیسا شک فرمایا یہاں تردد کا معنی یہ ہے کہ میرا بندہ دنیا میں رہتے رہتے دنیا میں تھوڑی بہت محبت ہو گئی ہے اب اگر اچانک میں اس کی روح کو لے لوں گا تو اس کو تکلیف ہوگی اور میں اپنے مومن بندے کو اچانک روح کو کھینچ کر اتنی تکلیف بھی دینا نہیں چاہ رہا ہوں رب کریم کی رحمت دیکھو تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا تنہائیوں میں جا کر سوچنا کہ رب کی رحمت فرمایا میں اپنے بندے کو اتنی تکلیف بھی دینا نہیں چاہ رہا ہوں کہ اس کو دنیا چھوڑنے کا غم ہو تو اللہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ میں اس کو بیمار کرتا ہوں پھر اس کو اچھا کر دیتا ہوں پھر اس کو بیمار کرتا ہوں پھر اس کو اچھا کر دیتا ہوں اسی طرح بیمار شفا بیمار شفا زندگی اس کی چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ اخیر میں وہ خود ہی اپنی زبان سے یوں کہہ دیتا ہے اللہ تو مجھے لے لے تب میں اس کی روح کو کھینچ لیتا ہوں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو یہ بیمار اور شفا اسی کو تردد سے تعبیر فرمایا کسی کو ترقی کہا گیا کہ پہلے بیمار کرتا ہے پھر شفا دیتا ہے پھر بیمار کرتا ہے پھر شفا دیتا ہے یہاں تک کہ بندہ خود ہی تیار ہو جاتا ہے کہ اللہ اب میں تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں بس تو مجھے اٹھا لے تب اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے تاکہ اس کو دنیا چھوڑنے کا غم نہ ہو رب کریم کی رحمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اللہ تعالیٰ کی بخشوں کو کون سمجھ سکتا ہے تو یہ ساری عبادتیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بہانے کے طور پر ہمیں دی ہے اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب بات ہے کسی نے ابن قیم سے سوال فرمایا کہ عبادت کے لیے تو فرشتے بہت کافی تھے وہ جو عبادت کر رہے ہیں نا ویسی عبادت تو ہم بھی نہیں کر رہے ان کے قیام کے برابر ہمارا قیام کہاں ہوگا ان کے رکو کے برابر ہمارا رکو کہاں ان کے سجدوں کے برابر ہمارا سجدہ کہاں جو رکو میں قیامت تک جو سجدوں میں قیامت تک جو قیام میں وہ قیامت تک ان کی ہمارا قیام تو کیا ہے فجر کی نماز کے اندر اگر امام صاحب نے تھوڑی سی تلاوت لمبی کر دی اور قرآت لمبی کر دی تو دوسرے ہی دن شور ہو جاتا ہے یہ صاحب بہت لمبا پڑھتے ہیں ہمارے شاگرد کسی جگہ امامت کروا رہے تھے اور وہاں میں بیان کے لیے گیا تو دو تین آدمیوں نے مجھے یوں کہا کہ یہ مودی صاحب بہت لمبی قرآد کرتے ہیں فجر میں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں سورہ جمعہ پڑھتا ہوں سورہ میں احتساب اب یہ تو وہ صورتیں ہیں کہ جس میں کوئی لمبی قرآت نہیں ہوتی ہے لیکن دو تین آدمی کہنے لگے مول صاحب اتنی لمبی قرآت کرتے ہیں فجر میں ضعیف آدمی ہوتے ہیں گر جاوے کیا ہوگا تو میں نے مذاکن بیان میں پھر یوں کہا چونکہ بیان سے پہلے یہ بات ہوئی تھی میں نے مذاکن بیان میں یوں کہا میں نے کہا کہ اچھا ہے مسجد میں گرے تو بہت اچھا ہے نماز میں بہت آ جائے گی لوگ بازاروں میں مرتے ہیں لوگ دنیا میں مرتے ہیں یہ تو اچھا ہے کہ یوں کہا جائے گا کہ نماز میں مر گیا اور مسجد میں گر گیا تو اچھی بات ہوئی ہے تو یہ کوئی بری بات تھوڑی ہی ہوئی تو ذرا سے کراط ہماری لمبی ہو جاتی ہے تو پیچھے ہمارا شور ہوتا ہے اور پھر روایت بھی لے آتے ہیں کہ معاذ ابن جبل کو فتان کہا تھا جی وہ تو سورہ بقرہ کی بہت موتب بھی کراط کرتے تھے اس پر کہا تھا یہ کتے نہیں جو مختصر مختصر ہے وہ تو بہت لمبی کی رات کرتے تھے اس پر کہا تھا کہ فتان فتان فتان یہ مسئلہ نہیں ہے خموخا کے لیے لوگوں نے اس روایت کو ایک بہانہ بنا دیا ایک مرتبہ فجر کی نماز میں جمعہ کے دن جو حامی سزا اور سورہ دہر پڑھنے کی جو سنت ہے اس نے نہیں پڑی جہاں سلام پھیرا کہ ہمارے حضرت وہاں اتنے غصے ہوئے فجر میں اور یہ فرمایا کہ تم ہی مولوی لوگ ہو کر تاریخ سنت ہو رہے ہو فرمایا عوام سنت چھوڑے تو تم تو مولوی لوگ ہو تم ہی لوگ سنت کو چھوڑ رہے ہو فرمایا ایک وقت آئے گا کہ کوئی یہ بھی نہیں جانے گا کہ فجر کی نماز جمعہ کے دن یہ پڑھنا سنت ہے اس کا اہتمام کرو فرمایا اگر تم پڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ سنت کے جاری کرنے کا ثواب تمہیں ملے گا سنت کو ہم بہت معمولی سمجھ لیتے ہیں بہرحال یہ ساری کی ساری عبادتیں جو ہیں رب کریم نے بہانے کے طور پر دی ہے تو عبادت تو فرشتے بہت کر رہے ہیں بہت کر رہے ہیں ہماری تو بہت مختصر عبادت ہے نہ وہ رکو ہے نہ وہ قیام ہے نہ وہ سستا ہے کچھ بھی نہیں تو پھر اللہ نے اس بندے کو پیدا کیوں کیا یہ سوال اتنے قیم کو کیا ہے کسی نے جو سوال و جواب ہے ان کے اس میں یہ سوال ہے کہ آخر ہم بندوں کو پیدا کیوں کیا تو فرما عبادت کے لیے ماخلب خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادت کے لیے پھر وہی سوال آیا کہ فرشتے ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں ابن قیم نے جواب دیا کہ اللہ عشق والی عبادت چاہتا تھا فرشتوں کے پاس عشق نہیں ہے وہاں نفس ہی نہیں ہے تو عشق کا مسئلہ کہاں ہوگا فرمایا وہ عشق والی عبادت چاہتا تھا اسی لیے ابن قیم نے عجیب جواب دیا سدے میں پڑھ کر جب قدم بوسی کر لیتا ہے اللہ کو تو اللہ اس پر مغفرت کے وعدے فرما دیتا ہے قدم بوسی کا لفظ قدم بوسی سدا کیا ہے قدم بوسی ہے جب قدم بوسی کر لیتا ہے اور سبحان ربی العلیٰ پڑھتا ہے عشق کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں اور جب یہ ذکر کرتے ہوئے اللہ کو عشق سے بولتا ہے تو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے اللہ عشق والی عبادت چاہتا یہی تو وجہ ہے کہ شیطان اس لیے مردود ہوا کہ وہ عابد بھی بہت بڑا ہے وہ عالم بھی بہت بڑا ہے اس کے علم کی کمی نہیں اس کی عبادت کی کمی نہیں لیکن اس کے پاس عشق نہیں حضرت خانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا عابد کا عین بھی ہے عالم کا عین بھی ہے لیکن عاشق کا عین نہیں ہے وہ عاشق نہیں ہے اور عدم عشق کی بنیاد پر نہ علم معتبر نہ عبادت معتبر علم بھی معتبر نہیں ہوتا اور عبادت بھی معتبر نہیں ہوتی تو اللہ عشق والی عبادت چاہتا ہے اسی لیے قیم فرماتے ہیں اب ان تمام روایات کو لے آؤ کون سی روایات فرمایا رات میں گرم گرم بستر کو چھوڑ کر بیوی کی باہوں کو چھوڑ کر تحجد کے لیے جب اٹھتا ہے تو اللہ اس پر مغفرت کے وعدے اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کہیں نے اس کو اٹھایا ہے اس کہیں نے اس کو اٹھایا روایات کو جو ہمارے اکابر نے کھولا ہے فرمائے یہی وجہ ہے کہ عشاء کی نماز سے متعلق اور فجر کی نماز سے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء اور فجر میں ٹھوکرے کھاتا ہوا اندھیرے کے اندر اللہ کے گھر کی طرف نماز پڑھنے کے لیے چلے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے اس لیے کہ اللہ کا عشق ہی اس کو لے جا رہا ہے اور عشق کے بغیر یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کی ایک روایت ہے بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ میں مجرد تھا میرا نکاح نہیں ہوا تھا اور میں مسجد میں سوتا رہتا تھا تو حضرت صحابہ اپنا خواب بیان کرتے تھے فجر کے بعد اور اللہ کے نبی کو سناتے تھے حضرت جو ہے اس کی تعبیر دیتے تھے تو میرے جی میں بھی یہ آتا تھا کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور میں بھی نبی کو بیان کروں کوئی تعبیر مجھے بھی ملے میں ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ دو آدمی آئے مجھے پکڑ کے لے گئے ایک آگ تھی وہاں بھڑک رہی تھی میں دیکھ کر بھاگا وہاں سے تو دونوں نے مجھے پکڑ لیا پھر کہا مجھے لا تخف درمت پھر مجھے آگے لے گئے ایک باغ کے پاس پھر باغ بتایا پھر ان دونوں نے یہ کہا کہ ہم دونوں فرشتے ہیں اور یہ پہلے جو تم نے دیکھا وہ جہنم ہے اور وہ دوسری جو دیکھا وہ جنت ہے آگ کھل گئی لیکن ہمت نہیں ہوئی میری یہ خواب بیان کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چھوٹا تھا تو میں نے اپنے آپا سے کہا باجی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آپا سے کہا تم ذرا پوچھ لینا حضرت سے اس کی تعبیر حضرت سے جب تعبیر پوچھی تو حضرت نے فرمایا نعم العبد عبداللہ لو قام فی اللیل قلیلہ بخاری کے الفاظ ہیں عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے اگر رات میں تھوڑا سا قیام کر لے تھوڑی سی تہجد لے خواب کی تعبیر کچھ نہیں دی حضرت نے یہ جملہ فرمایا محدثین پریشان ہیں کہ خواب کو اس جملے سے مناسبت کیا ہے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن حضر فرماتے اس جملے پر فرمایا نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو خواب میں آگ دیکھ کر ڈر گئے تھے فرمایا عبداللہ تحجد اگر پڑتا تو نہ ڈرتا اس لیے کہ تحجد والوں کے دل کو اللہ مضبوط کر دیا کرتا ہے عجیب تعبیر کے ساتھ مناسبت بیان فرمائی جو تحجد پڑتا ہے اللہ اس کے قلب کو مضبوط کر دیا کرتا ہے اللہ کرے کہ ہم کچھ اٹھنے والے بنے کچھ اٹھنے والے بنے بہت سو لیا ہم نے بہت سو لیا اور پھر ایک لمبی مدت سونا ہے قبر میں سونا ہی سونا ہے وہاں پر اور پھر وہاں کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا ہمارے حضرت شیخ رحمتہ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے یاد آئی کتاب الصلاد کے شروع میں حضرت نے اس کو بیان فرمائی ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ حکمت بیان فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کیوں ظہر کی نماز کیوں عصر کی نماز اس وقت میں کیوں مغرب کی نماز اس وقت میں کیوں عشاء کی نماز اس وقت میں تو حضرت مغرب اور عشاء میں ایک عجیب بات بیان فرماتے ہیں اپنے دل پر باندھ کر لے جاؤ حضرت فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے اس کے بعد اندھیرا شروع ہو جاتا ہے فرمایا جب تک اجالا رہتا ہے تھوڑی دیر دن بھر کے کاموں کا لوگ اپنے گھر میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ آج وہاں گئے گئے تھے تھے کام کام ہوا ہوا اور جہاں اندھیرا شروع ہو گیا اور رات کے حالات شروع ہو گئے اب سونے کی تیاری اور رات کی تیاری شروع ہو جاتی ہے دن کے سارے کاموں کو لوگ بھول جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور اب رات کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں جلدی سو جاؤ صبح اٹھنا ہے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ بس اسی طرح تیرا آفتاب بھی جب قبر میں غروب ہوگا تو تھوڑی دیر کے لیے اور کچھ دنوں کے لیے تجھے یاد کرنے والے دو چار رہیں گے پھر تو بھول بھلیا ہو جائے گا اس لیے اللہ نے عشاء کی نماز رکھی کہ میرے بندے رات کے اندھیرے میں عشاء پل لے تاکہ قبر کے اندھیرے میں میں روشنی کر دوں گا تیری قبر میں اور جب سارے لوگ تجھے بھول جائیں گے تب میں تجھے یاد کروں گا سارے لوگ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم بہت دور چلے گئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے دنیا کی باتوں پر یقین ہے اور ہمارے نبی کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں کاش کہ ہم حضور کی باتوں پر یقین کرنے والے ہو جائیں واقعتاً ہماری دنیا بھی بنے گی انشاءاللہ اور آخرت بھی بنے گی تو یہ جتنی عبادات ہیں نا یہ ساری کی ساری عبادتیں بہانا ہے اللہ کی طرف سے معاف کرنے کا اللہ صرف معاف کرنے کے لیے فرمایا کہ تم میرے لیے کھڑے ہو جاؤ آگے میں اس کو بہانا بنا کر تمہیں معاف کر دوں گا اور یہ عجیب وجہ ہے آپ دیکھیے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں ظاہر روح المعانی نے ایک عجیب بات لکھی ہے حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے تو اس کو بہت کھولا اور لطف لے کر بیان کر رہے ہیں فرمایا مالکی یوم الدین کیوں کہا اللہ نے اللہ کو تو یوں کہنا چاہیے تھا حاکم یوم الدین کیوں اس لیے کہ قیامت کے دن تو اللہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھنے والا ہے اور جو فیصلہ کرتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے جز ہوتا ہے تو حاکمی یوم الدین کہنا چاہیے تھا مالکی یوم الدین کیوں کہا فرماتے ہیں اس لیے مالکی یوم الدین کہا اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ دیکھیے اگر ہماری جو سیشن کورٹ ہے وہ کسی مجرم کو پھانسی کا حکم کر دے تو وہ پھر ہائی کورٹ میں جاتا ہے ہائی کورٹ بھی اگر اس کو باقی رکھے تو وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے سپریم کورٹ بھی اگر اس کو باقی رکھے تو وہ پھر اخیر میں مجرم کو پوچھتے ہیں جج تمہیں کچھ کہنا ہے تو وہ اگر یوں کہے کہ مجھے معاف فرمائے میں آئندہ غداری نہیں کروں گا بے وفائی نہیں کروں گا مجھے معاف کر دیجیے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں اس طرح کبھی حرکت نہیں کروں گا ملک کا وفادار بن کر رہوں گا کسی جز کے دل میں محبت آ بھی جائے کہ چلو اس غریب کو اور کسی جز کے دل میں یہ رحم آ بھی جائے کہ اس غریب کو معاف کر دوں لیکن وہ معاف نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ یہ کہے گا میں قانون کے تابع ہوں قانون کے خلاف مجھے اجازت نہیں ہے کسی کو معاف کرنے کی اس لیے پھانسی کا حکم باقی تو اخیر میں صدر جمہوریہ کے پاس جاتا ہے جس کو ہم راشٹرپتی کہتے ہیں صدر جمہوریہ کے پاس جاتا ہے اب اگر صدر جمہوریہ اس کو معاف کر دے تو ملک کی کسی کورٹ کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں معاف کر دیا اس کو کیوں معاف کیا وہ یہ کہیں گے میں اس ملک کا مالک ہوں جسے چاہوں معاف کروں اور جسے چاہے سزا دلواؤں تمہیں پوچھنے کا حق نہیں جب یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو اب سمجھ سمجھو اللہ کہتا ہے میں قیامت کے دن حاکم اور جج بن کر نہیں بیٹھوں گا کہ جس کو میں کسی قانون کے تابع ہوں اور میں کسی کو معاف ہی نہ کر سکوں یہ یہ میں کسی قانون کے تابع نہیں ہوں گا میں قیامت کے دن مالک بن کر کے بیٹھوں گا جس کو چاہوں گا معاف کروں گا اور جس کو چاہوں گا سزا دوں گا تم میں سے کسی کو مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہوگا اس لیے اپنے آپ کو کہا مالک یوم الدین میں قیامت کے دن کا مالک ہوں آتمی یوم الدین نہیں مالک یوم الدین یہ بھی رحمت ہے اب اس پر مسلم شریف کی روایت لے آئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دو مومنوں کو دو مسلمانوں کو جرم کثیر کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے جاؤ جہنم میں ایک تو دوڑتا ہوا جائے گا جہنم کی طرف اور ایک کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا اللہ بلائیں گے میرا حکم نہیں سنا جاؤ جہنم میں تو وہ کہے گا اللہ دنیا میں تیری رحمتوں کے تذکرے بہت سنے تھے میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے مجھ پر رحم آتا ہے یا نہیں اللہ کہے گا میری رحمت پر اتنا یقین اسی کی بدولت تجھے معاف کر دیتا ہوں اب اللہ کو کون پوچھے کہ تھی معاف کر دیا اس کو ابھی فیصلہ کیا تھا جہنم کا اور معاف کر دیا اس کو وہ دوسرا جو چلا گیا جہنم کی طرف اللہ اس سے بھی بلائے گا اور بلا کر کیوں کہیں گے کہ تیرے دوست کو اور تیرے ساتھی اور تیرے بھائی کو میری رحمت پر یقین تھا تجھے یقین نہیں تھا تو کیوں دوڑتا ہوا چلا گیا تو یوں کہے گا رب کریم میں نے یہ سوچا ساری زندگی تو نہیں مانا لاؤ آج ایک تیرا تیرا حکم مان لو شاید تو مجھے معاف کر دے فرمایا جاؤ اسی کی بدولت میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں اب رب کو کون پوچھے کہ کیوں معاف کر دیا نے مالک یوم الدین یہ بھی رحمت ہے اس کی میں مالک بن کر کے بیٹھوں گا اور ایک نقطہ ابھی مجھے یاد آیا میں نے پڑھنے کے زمانے میں کتاب دیکھی تھی کے زمانے میں اب وہ کتاب نہیں ملتی تفسیر یا کنابود حضرت نانوت رحمۃ اللہ علیہ چھوٹا سا رسالہ تھا صرف ایا ایا و پر حضرت نے دس صفحے کا رسالہ لکھا ہے صرف اس آیت پر اور اس کا نام بھی رسالہ نون وہ اب نہیں مل رہی مظاہر کے زمانے میں ہم نے وہ کتاب دیکھی تھی اس میں ایک عجیب نقطہ حضرت دانوتری رحمتہ اللہ یعنی طبیعت ہماری فرض جاتی ہے حضرت نے فرمایا کہ پہلے اس کی مثال سمجھ لو کہ میں جب گائیبانہ کسی کی تعریف کروں کہ جناب ایسے ہیں جناب ایسے ہیں جناب ایسے ہیں اور جب آپ کو پتا چلے گا تو آپ مجھے بلا لیں گے یا نہیں بھائی میری تعریف کر رہے ہیں بلاؤ ان کو اور کچھ داد و دہیش کریں گے کچھ انعام کریں گے کچھ نہ کچھ دیں گے یہ مثال جب سمجھ میں آ گئے نانوت بھی فرماتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کہہ کر تم نماز نہ کھڑے ہوئے اور الحمد رب العالمین اللہ کی تعریف کر رہے ہو حامدنی آبدی فرمایا رحمان رحیم مالکی الدین جب اللہ کی تم تم نے تعریف کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اچھا میری تعریف کہہ رہا میری تعریف کر رہا ہے بلاؤ اس کو بلاؤ فرمایا ایا کن ارے ابھی تب تو غائب کا بول رہا تھا اور اب سیدھا ایا کا اللہ کو کہنے لگا فرمایا اللہ نے اس کو مقام احسان عطا کر دیا صوفیانہ اصطلاح ہے بہت اونچی اصطلاح ہے مقام احسان ان تعبد اللہ کا ترا ترا تکن ہو حضرت نانو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر دو تفسیر یہاں کی جاتی ہے ایک تفسیر یہ ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور تجھے یقین نہ آئے تو اللہ کو تجھ کو دیکھ ہی رہا ہے حضرت نانو تو فرماتے کا لفظ بتا رہا ہے کہ نہیں تو ہی اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ نے تجھے اس مقام پر پہنچا دیا سوچے تو صحیح جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی تصور تک ہمیں آتا ہے کہ ہم رب کریم کے سامنے آ گئے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں بولو یہی وجہ ہے کہ حضرت نانوت بھی فرماتے ہیں کہ میرے امام ابو حنیفہ نے جو یوں کہا ہے کہ افضل الصلاۃ طول کنوس میرے نزدیک قیام افضل ہے نانوت بھی فرماتے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ انسان مقام احسان پر پہنچ جاتا ہے کراس کرتے ہوئے اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کو افضل قرار دیا نماز میں کہ امام شافی وغیرہ نے سزے کو افضل قرار دیا اور فرما يتقرب الى اللہ بالسجود لیکن امام ابو حنیفہ نے افضل طول القنوت والی روایت کی بنیاد پر قیام کو افضل حضرت نانوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیوں قیام افضل نہ ہو جہاں مقام احسان پر پہنچ چکا اور رب کریم کو دیکھ رہا ہے تو یہی افضل ہوگا اگرچہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہترین تقریر فرمائی اور حضرت دانوتوی کی تقریر کو بھی لے لیا فرمایا دونوں ہی باتیں افضل ہیں اس لیے کہ سجدہ قدم بوسی ہے اور قیام اللہ کے سامنے حضور یہ دربار ہے یہ حضور یہ دربار کے اعتبار سے افضل ہے اور وہ قدم بوسی کے اعتبار سے افضل ہے قیام بھی افضل ہے اور سجدہ بھی افضل ہے دونوں اپنی جگہ افضل ہیں کسی کو کسی پر وزیرت نہیں ہے ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو جو ذوق دیا تھا جو علم دیا تھا واقعتا ہم پڑھتے نہیں ہم محنت نہیں کرتے ورنہ قرآن و حدیث جو ہم پر کھلے گا نا تو قرآن و حدیث کو پڑھنے کی مزہ کچھ کچھ لذت ہی بڑی عجیب ہے ہمارے حضرت نے ایک بحث جب بخاری شریف میں آئی میں اشارہ کروں ہمارے اکابر کے علم کی طرف بحث آتی ہے کہ آیا مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا سمائے موتا کا مسئلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ فرماتی ہے کہ مردہ نہیں سنتا اور دلیل یہ پیش کرتی ہے ان نقلات اس میں ومان تب منفر قبول اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ ایک بڑی جماعت کہہ رہی ہے کہ مردے سنتے ہیں اور حضرت بدر کا وہ واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جہاں اللہ کے حبیب اس کنویں پر گئے جہاں ان سنادید قریش کو ڈالا تھا اور اللہ کے حبیب نے فرمایا حل وجد تم وعد رب کم کا کل وجد نہ ما وعد وعدنا ربنا حقا تم نے اپنے پروردگار کے وعدے کو پا لیا ہم نے تو پا لیا حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح نہیں فرمایا عمر وہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں اسے استعلال کر رہے ہیں ہمارے حضرت دانوی رحمت اللہ علیہ اس اختلاف کو نقل کرنے کے بعد ایک عجیب تقریر کر رہے ہیں حضرت فرماتے ہیں خیال گزرتا ہے کوئی یقین نہیں بول رہے ہیں فرمایا خیال گزرتا ہے کہ ان نقلات میں علم میں اور اس حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے اس لیے کہ قرآن میں یہ کہا جا رہا ہے بندے تو سنانے پر قادر نہیں ہے البتہ حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے اللہ جب چاہتا ہے سنا دیتا ہے تو سنانے پر قادر نہیں ہے ان نقل لاتس بے الموتا اسما کی نفی ہو رہی ہے سما کی نفی نہیں ہو رہی تو جب چاہتا ہے نہیں سنا سکتا اللہ جب چاہتا ہے سنا دیتا ہے حضرت نانوتری یہ تقریر فرما رہے حضرت نانوتری کے سامنے فتح ابن تیمیہ نہیں ہے فتح ابن تیمیہ بعد میں چھپ کر کے آئی میرے حضرت نے فرمایا حضرت نانوتری کا جملہ بتا رہا ہے خیال یہ گزرتا ہے کہ فتح ابن تیمیہ نہیں دیکھی تھی جو ابن تیمیہ کا علم ہے وہ حضرت نانوتری کا علم ہے یہ ہمارے اکابر کے علو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہمارے اکابر کون ہیں انہوں نے قرآن حدیث کو حضرت رحمت اللہ علیہ دیانند سرسوتی سے ایک مناظرہ ہوا تھا بڑا عجیب بڑا دلچسپ مناظرہ ہے میرٹ میں ہوا تھا اور وہ مناظرہ اس پر ہوا تھا کہ کاشی افضل ہے یا کعبہ افضل ہے یہ بھی عجیب بات ہے کہ کاشی افضل ہے یا کعبہ افضل ہے دیانند سرسوتی کا دعویٰ یہ تھا کہ کاشی افضل ہے اور اس نے بخاری کی روایت سے استدلال کیا اور وہ روایت کون سی لایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزو خندق کے موقع پر یوں فرمایا نصر تو بد صبا آدم بدو اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی صبا ہوا سے اور قوم آج کو ہلاک کیا دبوری ہوا سے پچھوا ہوا سے الٹی ہوا سے حالانکہ یہ کلام حضرت کا مدینے کے اعتبار سے اس کو ہندوستان سے کیا ہے لیکن وہ یہاں چسپا کرنے لگا تو اب جیسا سوال ویسا جواب جیسا کہنا ویسا سننا حضرت دانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ یوں کر رہا ہے کہ کاشی افضل ہے کعبہ کے مقابلے میں کیوں وہ کہنے لگا کہ دیکھو تمہارا پیغمبر یوں کہہ رہا ہے نصر تو بے اور سبا وہ ہوا ہے جو مشرق سے چلتی ہے اور دبر وہ ہوا ہے جو مغرب سے چلتی ہے تو وہ کہنے لگا کہ کاشی مشرق میں آیا اور تمہارا تعبا مغرب میں آیا تو ادھر سے چلنے والی ہوا کی تمہارے نبی نے تعریف کی تو جس طرف سے ہوا چل رہی ہے اس طرف آنے والا کاشی بھی افضل ہوا اور یہ پچواں ہوا کی برائی کی تو اس کا مطلب تمہارا کعبہ بھی برا ہوا یہ اس کا استدلال ہے جیسا کہنا ویسا سننا حضرت نانوتی رحمتہ اللہ علیہ نے جو جواب دیا حضرت نے فرمایا کہ بات تو صحیح ہے تیری تو جو کہہ رہا ہے سن لے نصیر تو بے صبا مشرق کی طرف سے جو ہوا چلتی ہے کاشی کی طرف سے جو ہوا چلتی ہے حضرت کاشی کا لفظ لیا وہ اس لیے بہترین بن جاتی ہے بڑی خوشنما بن جاتی ہے اے باد رخ رخ کے تجا روزے کے مکی سے یہ کہنا مشہور شہر ہے تو فرمایا یہ جو کاشی کی طرف سے ہوا چل رہی ہے وہ خوشنما اس لیے بن جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اے اللہ بت خانے سے نکل کر تیرے گھر کی طرف تو مجھے بھیج رہا ہے اس پر وہ جھومنے لگتی ہے اور الٹی ہوا جو مغرب سے چلتی ہے وہ طوفانی اس لیے بن جاتی ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر سے نکال کر بدھ کدے کی طرف کہاں بھیج رہا ہے اس لیے وہ طوفانی بنتی ہے اور طوفانی ایسی بنتی ہے کہ جو راستے میں آتا ہے اس کو پچھاڑتی چلی جاتی ہے حضرت ورما اس سے معلوم ہوتا ہے کعبہ افضل ہے تیرا کاشی کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے اکابر کو جو علوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے کاش ہم علماء اپنے بزرگوں کی قدردانی کرنے والے بنے اپنے اکابر کی قدردانی کرنے والے بنے ورنہ یاد رکھو کسی کہانیوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث ہمارے بزرگوں نے جو کھولا ہے اور جو معانی اور معارف ہمارے بزرگوں نے جو بیان فرمائے خدا پاک کی قسم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم جیسے اتر رہا ہے احادیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیان فرما رہے تو خیر میں نے تو استغفار پر کچھ آیت وغیرہ حدیث پڑھی تھی انشاءاللہ کل کی مجلس میں زندگی رہی تو اس پر کچھ بات کریں گے بہت ضرورت ہے استغفار کرنے کی اللہ ہم سب کو استغفار کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی کریم اللہ سیدنا حبیبنا و شفیعنا سندنا مولانا محمد و بارک و سلم الحمدللہ رب العالمین و لا قبط للمتقین و صلاة و صلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں تیرے سامنے رونے دھونے کی توفیق عطا فرما اللہ زندگی تو غیانیوں میں گزری ہے بے حیائیوں میں گزری ہے معاصی میں گزری ہے اے اللہ اے اللہ رات بھی ہماری اللہ گندے خیالات میں گزرتی ہے اور دن بھی اللہ گندے وساوس میں گزر رہے ہیں رب کریم اگر آپ نے معاف نہیں فرمایا تو کوئی دوسرا رب اور کوئی مالک اور پالن ہار نہیں ہو سکتا ہے اللہ آپ ہی ہمارے ہیں آپ ہمیں معاف فرما دیجیے ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے ہیں ہم آپ کے ہیں آپ ہمارے ہیں اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے اس فتنے کے دور میں بھی یہ مسلمان تیرا ہی نام لے رہا ہے اے اللہ تیرے ہی نام پر مر رہا ہے اپنی جانوں کو دے رہا ہے اے اللہ اس کو مارا بھی جا رہا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا تیرے پاس آ رہا ہے رب کریم اس فتنے کے دور میں تجھے تیرے نام کا واسطہ ہے آپ ہمیں معاف فرما دیجیے آپ ہمیں معاف فرما دیجیے ہمیں درگزر فرما دیجیے ہمیں استفار کی توفیق عطا فرما ہمیں راتوں میں اٹھ کر دو چار رکعت پڑھ کے تیرے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما مقروضوں کے طرز کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ بہت سارے لوگ ان بزرگوں سے اپنی اپنی پریشانیاں آ کر بیان کرتے رہتے ہیں اللہ وہ ان کو نہیں کہتے وہ تو تجھے کہہ رہے ہیں حقیقت میں ان کو کہہ کر دعا کا واسطہ بنا کر تجھے کہہ رہے ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کے حالات کو ختم فرما اے کاشف الحالات تو یہ حالات کو درست کرنے والا ہے ہے اے اللہ تو یہ حالات کو درست کرنے والا ہے مولا سب کے حالات کو درست بنا دیجئے اللہ سب کی کھیتی میں برکت عطا فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما ہماری اولادوں کو نیک صالح متی اور فرما بردار بنا ہماری نسلوں کو متی اور فرما بردار بنا اللہ بگڑنے اور پھسلنے سے ضلالت اور گمراہیوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی اللہ پورے پورے حفاظت فرما اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين